عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہی دعوت دیتی ہے کہ قادیانیت کا بائی کاٹ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دوستو آپ حضرات بھی کریں گے جہاں کہیں قادیانی ہے ان کا بائی کاٹ ہوگا ان سے میل ملاپ تو نہیں ہوگا ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائی کاٹ ہوگا یہ شیزان کمپنی جو ہے اس کی مصنوعات یہ تمام شیزان نام کی جو مصنوعات ہیں یہ قادیانیوں کی ہے اس کا بائی کاٹ ہوگا اور اسی طرح جو بھی پتہ چلے کہ یہ قادیانیوں کی چیز ہے اس لیے کہ قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں قادیانی اس روئے زمین پر چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں تو ہم نہ قادیانیوں کا بائی کاٹ کریں گے ان کے جو ہے جو واجب جو ہے جھوٹے نبی اور اس کے ماننے والے جو واجب القتل ہیں وہ کام حکومت کا ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ ان کا بائی کاٹ کرنا بھئی ہم بائی کاٹ کریں گے